بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارے پنکھے کیوں چلاتے ہو جب لوگ آئیں گے جب چلائیں گے یہ صرف ایک بات نہیں وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل لہو ما فسماوات والارض کل لہ قانتو بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونزيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وللہ المشرق والمغرب اور اللہ کی ہی قبضے میں ہے مشرق اور مغرب بس جہاں کہیں بھی تم ہو تو متوجہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا شبہ اللہ واسع علم والا ہے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس طرح کے تمام عیوب سے بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور سارے کے سارے اسی کے فرما بردار ہیں بدی السماوات والارض اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں ویزا قضا امرن جب کسی معاملے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو صرف فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے وقال الزین لا علومہ اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں تھا وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ باتیں کرتے یا یہ کہ اللہ تعالی ہمارے پاس کوئی نشانی بھیج دیں کہ یہ نبی برحق ہے فرمایا کہ ایسی ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی باتیں ان سے ملتی جلتی کہی تھیں تشابہ قلوب ہوں ان کے دل ان کے ساتھ مشابعت رکھتے ہیں ہم نے بیان کی ہیں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے بلا شبہ ہم نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں آپ اور جو لوگ جہنم میں چلے جائیں ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ ہوگی بات چل رہی تھی کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو برا کہا عیسائیوں نے یہودیوں کو برا کہا اور مشرقی نے مکہ نے ان سب کو کہا کہ یہ بھی غلط ہیں جب کہ ساروں کے مقول علماء نے لکھا ہے کہ سب کے ٹھیک ہیں کہ یہودی بھی برحق اب نہیں عیسائی بھی برحق نہیں مشرقی نے مکہ بھی برحق نہیں پر حق تو وہی ہے جو صحیح معنی میں دین آخری شریعت آخری دین آخری پیغمبر کو مانے ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنے اعمال بنائے یہ آج جو عید آپ کے سامنے پڑی ہے اس کے اندر قبلے کا تعلق ہے فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب یعنی سمت جو مشرق ہو مغرب ہو سب اللہ کے علم میں ہیں اللہ کے قبضے میں اللہ کی ملکیت میں ہے بس جہاں کہیں بھی تم ہو تو فسم وجہ اللہ وہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کا رخ اللہ تعالیٰ کی جہت کو پالو گے اصل بات یہ ہے کہ جس کا تفصیلی ذکر دوسرے بارے میں انشاءاللہ آئے گا وہ سمت قبلہ کے متعلق بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو شروع کے سترہ مہینے بیت المقدس قبلہ رہا کیونکہ اکثر قبائل مدینہ کے ارد گرد یہود کے تھے جو اعلی کتاب اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا تو بس حکم ایک حکمت کے اوپر یہ رہا تاکہ یہودیوں کو آخری شریعت کی طرف ایک رجحان اور میلان ہو جائے کہ آخری شریعت بھی کوئی الگ سے کوئی شریعت نہیں ہے بلکہ ان کا بھی بیت المقدس قبلہ ہے تو وہ ایک ہی پیغمبری سلسلہ ہے ان کو میلان دلانا تھا آخری شریعت کی طرف جو سترہ مہینے کے لگ بھگ یہ حکم رہا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جبکہ اس کا نتیجہ کوئی خاص نہیں ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی خواہش یہ رہی کہ بیت اللہ ہی قبلہ ہونا چاہیے تو اس کا حکم تفصیلی طور پر دوسرے پارے کی تقریباً تیسری آیت میں آ جائے گا اس کا اجمالی حکم یہاں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جس طرف فرما دیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اصل اتباع ہے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے بس مسلمانوں کو نماز پڑھنے والوں کو ایک یکسوئی دلانے کے لیے حکم دیا گیا کہ فلاں جہد کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو چونکہ جب قبلہ بدلا تو یہودیوں نے باتیں شروع کی کہ یہ مسلمان کیسے ہیں کبھی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی اس طرح تو فرمایا کہ اصل تو حکم ہے اللہ رب العزت کا جیسے حکم ہو اس کو ماننا ہے تو جب اللہ تعالیٰ فرمائے بیت المقدس قبلہ ہے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تو اس طرف بھی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ تو اس طرف بھی ہیں اصل تو حکم کی اتباع ہے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اصل میں جو عبادت کرنے والا ہے اس کو ایک یکسوئی اور خوشو و خضو دلانی ہے تو یکسوئی کے لیے حکم اللہ تعالیٰ جس طرح فرما دیں کہ فلاں جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ادھر ہی یکسوئی حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ اس میں نفلی نماز پڑھنے والے حضرات کو سمت قبلہ کی گویا کہ ایک گنجائش کی بات بتائی گئی ہے نفلی نماز پڑھنے والوں کے لیے سمت قبلہ کی گنجائش کی بات بتائی گئی کس طرح نفل نماز جس طرح کے نماز نفل ہے اسی طریقے سے نفلی نماز کا قیام بھی نفل ہوتا ہے اور اس میں اس کا سمت قبلہ بھی نفل ہے تو نفلی نماز جیسے کہ کوئی شخص بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لیے پڑھنا جائز ہے ہاں جو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو حدیث میں آتا ہے کہ ثواب نصف ہے لیکن نفلی نماز ہو جائے گی بھلے تھوڑا ثواب ملے گا اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہے اور فرض نماز بیٹھ کر پڑھ لے تو اس کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ فرض نماز میں <coughs> قیام بھی فرض ہوتا ہے نفل نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے ثواب زیادہ ہے لیکن اگر باوجود کھڑے ہو کر نفل نماز بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے تو ہو جائے گی تھوڑا ثواب ملے گا ایسے ہی سمت قبلہ نفل میں کہ قبلے کی طرف منہ کرنا زیادہ ثواب ہے اگر کوئی شخص نفل نماز میں سمت قبلہ نہیں کر سکا تو نفل نماز ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے سواری پر سوار تھے تو آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف نہیں تھا بلکہ مدینہ کی طرف تھا تو آپ نے نفل نماز کی نیت سواری کے اوپر ہی کر لی ہے چنانچہ اس طریقے سے اور بھی کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ثابت ہے کہ نفل نماز سواری کے اوپر بیٹھے ہیں سواری کس طرف جا رہی ہے بس اب اس سفر کی ابتدا کے طور پر دو نفل پڑھ لینے چاہیے اور دعا کرنی چاہیے تو بس سواری کے اوپر ہی نیت کر لی سواری جس طرف بھی جا رہی ہے اشارے کے ساتھ رکوع کر لیا اشارے کے ساتھ سجدہ کر لیا اور سلام پھیر دیا نفل نماز میں یہ گنجائش ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر باوضو ہے اور شہر کے اندر ہی سفر میں جیسے اپنی گاڑی پہ جا رہا ہے دوسری گاڑی پہ جا رہا ہے اور وہ نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سمت قبلہ فرض نہیں ہے نفل نماز پڑھنے والے کے لیے جیسے قیام فرض نہیں ہے ایسی سمت قبلہ بھی فرض نہیں نفل نماز پڑھنے والے کے لیے تو بس اپنے دو رکعت نفل کی نیت کر لے اور اشارے کے ساتھ رکوع و سجود کر سکتا ہے تو فرمایا کہ ولی اللہ مشرق والمغرب اللہ کی ملکیت میں ہے مشرق و مغرب فینما تو فسم موج اللہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہیں اللہ کی جہت کو پالو گے یعنی جس طرف بھی منہ کر کے نفلی نماز میں آپ نے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی تیسرا مسئلہ اس صحت کریمہ کے تحت علماء نے لکھا ہے ان لوگوں کا کہ کہیں ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ وہاں پر سمت قبلہ کا اندازہ نہیں ہے اگر وہاں کوئی شخص ہے اور اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں سمت قبلہ کس طرف ہے کس طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرف وہ نماز منہ کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں یہ اس کے سمت قبلہ وہاں کے لوگ اس کو بتا دیں گے مجھے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اسلام آباد کی کسی جگہ کی ابھی پچھلے ہفتے میں میں کہیں گیا تھا تو سبحان کلا علم طلاع علم علم تنا امن قانت علیم الحکیم ہاں لوگ ورثہ یہ جو ہے نا ادھر وہاں پر کافی لوگ تھے اور ملازمین بھی تھے اور اس طرح تعجب کی بات ہے کہ اندازہ تو تھا ہی کون سا شہر سے باہر ہے کہ سمت قبلہ اس طرف ہی ہے میں نے دو تین بندوں سے پوچھا ایک وہاں گارڈ تھا ایک دو اور بندے تھے تو کوئی اس طرف بتائے کوئی اس طرف بتائے تو میں نے کہا کبھی نماز بھی پڑھی ہے دوست کہ ایسی اس طرف کہ اس طرف کہ اس طرف ایک تو دیکھو بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ ایسی نکم میں کھنڈرات تو چلو بنائے کوئی یادگار ہو گئی کہ ہم نے ایسا دروازہ بنایا یا ایسا بت بنایا یہ ہماری یعنی یہ جو بھی ہمارے اثار قدیمہ یا ان کو لوگ ورثہ کہو یا عجائب خانہ ہے یا کیا تو اس میں سب سے بڑی ثقافت ہماری یہ ہے کہ ہم بت بناتے ہیں کہ اس میں سارے بت بت بت بت بت بت یعنی ہماری ثقافت اور تہذیب ہمارا ہنر تو یہ ہے کہ ہم بت بناتے ہیں ایک تو سارے ادھر بت ہی بت دوسری بات ہے کہ اتنی بڑی جگہ بنا لیتے ہیں تھوڑی سی چھوٹی سی جگہ بھی مسجد کی اس سمجھ میں کوئی بنا لے کہ چلو ہم تو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں کوئی بھول بھلکا کوئی ادھر آ جائے گا تو وہی نماز پڑھ لے گا یہی بات دیگر تمام سیر گاؤں میں یہی بات ہے کہ ابھی ایک اتنی بڑی مشرف صاحب نے یہ یادگار بنائی ہے اوپر جو اس میں پنجاب کا یہ فلاں ہے سرات کا یہ فلاں ہے وہ جو ایسی چیز ایک نظر آتی ہے نا زیرو پوائنٹ پر تو اس میں کوئی مسجد کی بات ہی نہیں ہے کوئی ٹوٹی نہیں ہے کہ وضو انسان کہاں سے بنائے بس انوکھا کام اس میں یہ کیا ہے کہ وہ ایک دیوا جلا کے حضرت صدر صاحب نے وہ دیوا جلا کے تو اس کا افتتاح کیا ہے اور حکم یہ ہے کہ یہ دیوا جلتا رہے یہ دیوا جلتا رہے یہ بجھنا نہیں چاہیے تو میں نے کہا کہیں یہ فنڈ تو ادھر جو بندے تھے کہیں فنڈ آتش پرستوں نے تو نہیں دیا کہ یہ بناؤ کہ وہ دیوا جلتا رہے تو تھوڑی سی جگہ اگر مسجد کی بنا دی جائے تو وہاں ایک تو یہ کہ بعض ساتھی سست ہوتے ہیں نمازی ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں بس یار یہاں وضو کا پتہ نہیں انتظام ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی کھڑی ہونے کی جگہ کس طرف ہے تو سست آدمیوں کے لیے ترغیب ہو جاتی ہے جیسے مسجد نظر آتی ہے تو پڑھ لیں گے اور ویسے ان جگہوں میں مسجد ہونی چاہیے تو تیسرا ہاں، اس اس عید سے یہ مسئلہ علماء نے اخذ کیا کہ ایسی جگہ پہ انسان چلا گیا کہ وہاں کوئی ایسا شخص بھی نہیں کہ جس سے سمت قبلہ انسان پوچھ سکے تو وہاں پر اپنے اندازے سے کہ کچھ اندازہ تحری جس کو حدیث میں کہا گیا تحری کر لے اندازہ کر لے اور اس اندازے کے مطابق اپنی فرض نماز ادا کر لے بس ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی فرض نماز ہو گئی ہے اب تو ویسے بہت آسانیاں ہو گئی ایسی گھڑیاں آ گئیں ایسے حالات آ گئے ہیں جو سمت قبلے کا کسی حد تک اندازہ بتا دیتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کہیں ایسی مشکل پیش آ جائے تو تحری کے ساتھ انسان جہاز میں ہو یا ریل میں ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ہو جائے دوسرا مسئلہ اس میں اگلی عید میں بیان فرمایا وقال اتخذ اللہ ولدن سبحانہ کہ ان یہود و نصارہ نے جہاں اور بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں ایک سب سے بڑی بے ادبی کی بات اور کفر و شرک یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد منسوخ کرنے لگے جیسے پہلے بھی گزر چکا کہ یہود نے عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا تو یہ بہت بڑے بری بات ہے اور مشرقین مکہ نے وجال الملائے ہم عباد واد الرحمٰن اناسا کہ مشرقین مکہ نے یہ کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں قرآن مجید نے الزامی جواب سورہ نجم میں ان کو دیا کہ الکم الزکر ولہ تلک زن قسمت الضیثہ کہ تم عجیب بات ہو اپنے لیے تو بیٹا اچھا سمجھتے ہو کہ یہ بیٹا ہو اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے مشرقین مکہ تو الکم الزکر ولاسا دل کا اعظم قسمت السیٰ کہ چلو منسوخ کرنا ہی تھا تو تم یہ کہہ دیتے کہ یہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں تو اپنے لیے تو بیٹے منتخب کرتے ہو اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو ہے تو بیٹے کی نسبت بھی اللہ کی طرف غلط بیٹی کی نسبت بھی اللہ کی طرف غلط لیکن تقسیم ایسی کی کہ اپنے لیے کیا پسند کیا اور اللہ کے لیے کیا تو یہ تینوں غلط باتیں ہیں فرمایا سبحانہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور مفسر قرآن ہیں ان سے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ الحمد کا کیا مطلب ہے لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ پاک اللہ تو پاک ہی پاک ہے تو یہ ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا عبداللہ ابن عباس سے ان کے اپنے ہم اثر صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے کہ سبحانہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے جس طرح کی عیب کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تمام عیوب سے پاک ہے یہ سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے عیب اور یہ اولاد کا ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی جائے تو یہ عیب ہے کہ وہ حاکم ہے قادر ہے اور ہر اعتبار سے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یہ تو کمزور مخلوق کو چاہیے کہ اس کے لیے اولاد ہو تو کل پھر کسی وقت محتاجی کے زمانے میں اولاد اس کا کام کرے گی اور جب کہ کوئی اور دوسرا ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ کام نہیں کریں گے اولاد کام آئے گی غالب تو یہی ہے اب تو ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اولاد بھی نافرمان ہو گئی اس میں ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ اولاد کو ایک ضروری دینی تعلیم نہیں دیتے جس کی وجہ سے اولاد مغرب کی تعلیم سے متاثر ہو کے پھر نافرمانی کرتی ہے بلہو معاف سماوات والارض کل اللہ کا اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے اولاد کی نسبت سے بھی پاک ہے بل لہو بلکہ اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں زمین میں ہے خواہ اس میں فرشتے ہوں خواہ اس میں انسان ہو خواہ تمام دیگر مخلوق ہو خواہ چاند ہو ستارے ہو سورج ہو ہوا ہو بارش ہو دن ہو رات ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں کل لہو کانتون سب اس کی فرما برداری میں ہیں اور کانت کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے اطاعت سے کہ سب اطاعت میں ہیں کوئی تو بخوشی اطاعت کے اندر ہیں اور کوئی بخوشی اطاعت کے اندر نہیں ہے تو کرہن اطاعت کے اندر ہیں کہ جب کسی کافر مشرق ہٹ درم پر بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں بیماری کا وہ بیمار ہو جاتا ہے کب رزق کی تنگی کا تو وہ اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے جب اس پر حکم نازل ہو جائے کہ یہ مر جائے تو وہ مر جائے گا تو یہی اطاعت ہے نا کہ بات مان لیتا ہے ایک تو بات مان لینا ہے بخوشی رضا جیسے ایمان والے مان رہے ہیں ارکان اسلام کے ساتھ دیگر عبادات کو بجا لانے کے ساتھ اور ایک کافر ہیں جو بات نہیں مان رہے لیکن کچھ اللہ کے حکم اور آرڈر ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بھی وہ نافذ ہو جاتے ہیں بے شک وہ ناپسند کر رہے ہوں بدی السماوات والارض و قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اللہ تعالیٰ بدی ویسے تو خلق اخلوق کے معنی بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں بدی بدعا کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا کسی چیز کو اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس جیسی چیز پہلے کوئی بطور نمونے کی بھی موجود نہیں تھی تو یہ صرف اللہ رب العزت کی صفت ہو سکتی ہے بدی زمین بنائی آسمان بنائے جبکہ اس سے پہلے ان کا کوئی نمونہ نقشہ یا ماڈل اللہ رب العزت کے سامنے نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے بدی ایک حدیث میں اللہ رب العزت کا فرمان رسول اکرم نقل صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے ہیں کہ انسان یہ ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا بھی ہے ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا بھی ہے جھٹلاتا تو اس طرح ہے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بارے میں اس ابن آدم کا نظریہ یہ ہے کہ میں دوبارہ اس انسان کو پیدا نہیں کر سکتا جس جب حساب و کتاب کے لیے جب میں نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے جب پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے جس کو اکیسویں پارے میں وہ احون سے فرمایا اور ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے وہ یوں کہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے جب کہ میں ان تمام عیوب سے پاک ہوں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے مشرقین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کریں خود یا کوئی نشانی لے کر آئیں اور ہم سمجھیں دیکھیں تب ہم آپ کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے کی بات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ہم کلامی ہو جائے ہم نشانیاں دیکھیں تب مانیں گے تو فرمایا کہ اے نبی ہم نشانیاں دکھا چکے ہیں شک کمر کا معجزہ اور آپ کی انگلی سے چشمے جاری کرنے کا معجزہ اس ستون کا لکڑ کے ستون کا رونے کا معجزہ اور کئی معجزات دکھا چکے ہیں یہ واضح نشانیاں ہیں ایمان والوں کے ماننے والوں کے لیے جو نہ مانے تو اور بھی بہت ساری نشانیاں دکھا دکھا دی جائیں تو فرمایا نبی آپ کی شان یہ انا ارس اللہ کا بالحق بشیر و نصیرہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا تبلیغ کرنے والا مبلغ اور معلم بنا کر بھیجا ہے بس یہ کام آپ کرتے رہیں رہی بات یہ کہ جنہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا کفر و شرک پر رہے اور وہ کل جہنم میں چلے جائیں تو ولاۃ صاحب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے اللہ سمجھ اور